تو فوائد کے بارے میں جب انسان کو علم ہو جائے تو پھر اس کے متعلق شوق پیدا ہوگا طلب پیدا ہوگی تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سبب نزول دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوا کلام ہے یہ قرآن کی منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے سبب نزول قرآن کی منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے آئی ہوئی کتاب ہے وہ کس طرح وہ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کے متعلق سوال کیا جاتا تو نبی علیہ السلام کو اگر اس کے جواب کے متعلق علم نہ ہوتا تو آپ خاموشی اختیار کرتے تھے جبریل کے آنے کا انتظار کرتے تھے تو جبریل علیہ السلام اس سوال کا جواب لے کر آتے تھے اللہ عز و جل کی جانب سے تو یہ جبریل کا اللہ کے جانب سے جواب لے آنا اور نبی علیہ السلام کا انتظار کرنا اور جواب دینے سے رک جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے آئی ہوئی کتاب ہے اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتی یہ کتاب اور نبی علیہ السلام کی اپنا تصنیف اپنا تعلیف ہوتی تو پھر نبی علیہ السلام کو جواب کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی اب ایسے فوراً جواب دے دیتے لیکن آپ قرآن کی تفسیر پڑھ لیں حادث بہت سارے ایسے مواقع پیش آیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا گیا آپ نے خاموشی اختیار کیا جیسے روح کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا کہ روح کیا ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کیا جبریل نے آ کر کے اللہ کے رسول کو بتلایا کہ قل الروح من من امر ربی وما العلم الا قلیلا یہ ایک فائدہ نادرہ ہے جیسے بخاری کی روایت ہے بن مسعود کی روایت ہے کہ یہود نے نبی علیہ السلام سے روح کے متعلق سوال کیا فسکتا تھا نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کیا یہاں تک کہ جبریل نے آ کر کہا کہ ویس الون کا روح من امر ربی یا سورہ منافقین کے قیات یا العز منها الزل منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف واپس لوٹ جائیں گے تو وہاں کے جو عزت مند لوگ ہوں گے ذریع لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے تو یہ خبر نبی علیہ السلام کو جب پہنچی زید امن ارقم کے وساطت سے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابئی کو بلایا تو عبداللہ ابن ابئی نے انکار کیا کہ ہم نے تو بالکل ایسی بات نہیں کی بالکل میں نے ایسی بات نہیں کی ہے زید جوڑ بولتا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں تھے اب نے خاموشی کا مظاہرہ کیا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آیات اتار دی کہ یہ اسی طرح انہوں نے کہا ہے یہ حلیفون اب اللہ ما قال و القت قال و کل مت القفری یہ تو قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اسے بات نہیں کہ اس حال میں کہ یہ کفری بات کہہ چکے ہیں یہ لوگ وہ کفر و بعد اسلام اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں اب یہ سبب نزول ہے اور قرآن کریم کا اتر آنا یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور دوسرا فائدہ وہ بیان و عنایت اللہ بے نبی ہے و دفاع عنہ سبب نزول دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت اپنی نبی کا دفاع کرتے ہیں سبب نزول دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت اپنی نبی کا دفاع کرتے ہیں اپنی نبی سے دفاع کرتے ہیں جس جی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نبی سے دفاع کرتے ہیں ہاں دفاع دفاع ایک ہی بات ہے نبی سے دفاع کرتے ہیں یا نبی کا دفاع کرتے ہیں ایک ہی مطلب ہے دونوں کا ہاں، وقال كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة کفار نے اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن ایک ہی مرتبہ اس پر کیوں نہیں اتارا جاتا جس طرح کی تورات اللہ نے ایک ہی مرتبہ اتار دیا ہے انجل ایک ہی مرتبہ اللہ نے اتار دیا ہے تو یہ قرآن اس نبی پر ایک بار کیوں نہیں اتارا جاتا تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کزالی کا لینا سب بھی تبھی کا ہم قرآن کو کم کم کر کے نازل کرتے ہیں حصوں کی شکل میں صورتوں کی شکل میں تاکہ آپ کی دل کو ہم مطمئن بنائیں آپ کے دل کی اطمینان کے خاطر ہم نے یہ اسلوب اختیار کیا ہوا ہے اور اسی طرح جو قصۃ العفق ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی ہے منافقین نے اس پر اگر آپ غور کریں اس واقعے پر تو عائشہ کی براعت میں اللہ نے جو دس آیتیں اتاری ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر سی دفاع ہے اللہ رب العزت اپنی نبی کے بستر کا بھی دفاع کرتے ہیں کیونکہ عائشہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار فراش ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کی عزت سے دفاع کیا ہے اور تیسرا سبب نزول کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کا دفاع کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کو اہل ایمان کے بارے میں اہل ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شدید محبت ہے اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آتی مسلمانوں پر تو اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے اللہ عز و جل قرآن کریم کی کچھ آیات کو نازل کر دیتے غزوت غزوت ذات الرقاع جس کو غزوت المریسی بھی کہا جاتا ہے کتب سیرت میں اس میں جب عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہوا اور پھر اس کی انتظار میں صحابہ اکرام کو اتنا دیر انتظار کرنا پڑا وہاں پہ کہ وہ نماز کا ٹائم بھی گزر گیا اور وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں تھا تو اللہ عز و جل نے فوراً آیات التیمم اتار دیا ہے تیمم کے متعلق اللہ نے آیات اتار دی ہے اب یہاں پہ مسلمان اپنی نماز کے بارے میں پریشان تھے یہ نماز کا ٹائم گزر گیا ہے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے اور تیمم کا حکم ابھی نہیں نازل ہوا تھا تو یہ سہولت نہیں دی گئی تھی مسلمانوں کو تو مسلمان پریشان تھے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے فوراً آیات التیمم اتار دیا ہے اور اسی طرح سبب نزول کا جو چوتھا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ سبب نزول کو جاننے سے آیت کی صحیح سمجھ آتی ہے فہم علی الوجہ صحیح صحیح معنوں میں آیات کی سمجھ آتی ہے انسان کو اللہ سبحان و تعالیٰ اہل ایمان سی محبت کرتے ہیں اہل ایمان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کو زائل کرنے کے لیے آیت اتار دیتے ہیں جیسے یہ میری گمان کے مطابق تو تیسرا ہے اور چوتھا بیان بیان کرنے لگا ہوں جیسی قرآن کریم کے آتا ہے ان صفا و من شعائر اللہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے فمن حد جلبۂ فلا مارا فلاں جنا حتوف بھیما اس عادت کی لفظ ترجمے پر آپ غور کریں صفا مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کا بھی سعی کرے اب مطلب یہ ہے اس کا کہ صفا اور مروہ میں سعی کرنا یہ کوئی حج کا رکن نہیں ہے صرف ایک استحبابی عمل ہے اگر کسی نے کیا تو اس کو اجر ملے گا نہ کیا تو اجر نہیں ملے گا ظاہری مطلب یہی ہے جس طرح کہ کسی ایک تابعینی غالباً ابن زبیر نے یہی مطلب سمجھ لیا تھا اس آیات سے تو جب اس نے یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں یہ جو تم سمجھ رہے ہو یہ غلط ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے اس کا سبب نزول ہے سبب نزول یہ ہے کہ یہ جو مدینے کے رہنے والے ہیں یہ حبل جو بت ہوا کرتا تھا اس دور میں حبل اس کی خاطر یہ حرام باندھتے تھے اس کی خاطر احرام باندھتے تھے اور جب حرم میں آتے تھے تو صفا اور مروہ کا سعی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہاں پہ حبل بت نہیں تھا اس لیے صفا اور مروہ کی جو ہے نا صفا اور مروہ کا وہ سعی نہیں کرتے تھے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ صفا اور مروہ میں ایک بت تھا جس کی خاطر مشرقین یہاں پہ آ کر کے یہ سعی کرتے تھے یعنی دو روایات ہیں یہی دوسری روایت زیادہ سمجھ آتی ہے انس ابن مالک کی روایت ہے صحیح بخاری میں یہاں پہ بت ہوا کرتا تھا اور مشرقین اس بت کی خاطر یہاں پہ آتے تھے تو جب اسلام آیا تو صحابہ اکرام نے یہ سمجھ لیا کہ اب صفا اور مروہ کی طرف جانا گناہ ہوگا اس لیے کہ مشرقین بت کی زیارت کی خاطر جاتے تھے اگر ہم بھی صفا اور مروہ میں جائیں گی تو مطلب یہ ہے کہ پھر ہم گناہ کر چکے ہیں گناہ کرتے ہیں تو اللہ عز و جل نے آت اتار دی کہ نہ من شاعر اللہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے یہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ جانا فرض ہے حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اب دیکھیں صاحب نزول کے بغیر لفظی ترجمے سے انسان کو آیت کے صحیح سمجھ نہیں آتی جب صاحب نزول سامنے رکھیں گے تو پھر آیت کی صحیح سمجھ آتی ہے تو یہ مختلف مثالیں ہیں اور ایک بات کل میں نے کہہ دی تھی صابی نزول کے متعلق العبرۃ بعمم اللہ فضلہ بخصوص سبب کہ اعتبار جو ہے نا اس لفظ قرآن کریم کے عام خطابات کو کیا جائے گا خاص صابی نزول کو نہیں دیکھنا جیسی آیات العان ہے صورت نور میں والذین یرمون ازواجہم ولم یکل لهم شہدہ الا انفسہم فشہادت ام اربع شہادات باللہ کسی نے اگر اپنی بیوی پر تہمت لگا دی کہ یہ زانیہ ہے اب اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو چار گواہ اس کے پاس نہ ہو اب شریعت تو صرف شوہر کی گواہی پر اس کو رجم تو نہیں کرتی جب بھی کسی پر یہ مرد ہو یا عورت ہو انسان مسلمان کی عزت کی اللہ کے ہم بڑی قدر ہوتی ہے اس لیے بقیہ معاملات میں شریعت نے تین گواہوں کو شرط کیا ہے شرط رکھا ہے اور زنا کے متعلق چار گواہوں کی گواہی کی جو ہے نا گواہی دینے کی ضرورت ہوتی ہے چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے اب کسی نے اگر اپنی بیوی پر تہمت لگائی اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے صرف اس نے خود دیکھ لیا ہے تب صرف شوہر کی گواہی پر اس کو کوڑے سنسار نہیں کیا جائے گا عورت کو بلکہ اس میں آیت اللعان اللہ نے اتار ہے آیت اللعان یہ ہے کہ قاضی دونوں کو بلائے گا اور وہ قسم اٹھائیں گی قسم اٹھائیں گی مرد یہی کہے گا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں واللہ یا بلّہ یا طلّہ یہ بدکار عورت ہے میری بیوی بدکار ہے اور پانچویں مرتبہ میں کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوں میرے اوپر اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں اگر میں اس پر جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لانت میرے اوپر ہوں اس مقام میں آ کر کے قاضی اس کو ڈرائے گا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لانت سے بچو یہ خطرناک چیز ہے لیکن پھر بھی اگر وہ بندہ اپنی بات پر اصرار کرتا ہے تو وہ یہ کہے گا پھر بیوی کی نوبت آئے گی تو بھی اسی طرح چار مرتبہ قسم اٹھائے گی کہ میں قسم اٹھاتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ میں یہ کہے گی عورت کہ اگر میرا شوہر سچا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب میرے اوپر ہو اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو جائے اس کے بعد پھر ان کے درمیان تفریق کیا جائے گا جدائی ڈال دی جائے گی یہ نکاح بعد میں نہیں کر سکتے ہیں بس یہی فسخ نکاح ہے یہ آیا تو اتر آئی تھی ہلال ابن امیہ کے متعلق ہلال ابن امیہ وہ صحابی ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہے تھے میرارا ابن ربیہ کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا تو اس دور میں اس مسئلے کا حل قرآن میں موجود نہیں تھا اب مشکل پیش آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انور کی ابتدائی آیات کو نازل کیا لیکن اب یہ حکم ان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے یہی قانون ہے اب دیکھیں صاحب نزول خاص ہے کی آیات اتر آئی ہے ہلال ابن امیہ اور ان کی وائف کے متعلق لیکن آیات کا جو حکم ہے وہ قیامت تک باقی ہے سب مسلمانوں کے لیے یہی قانون ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح دوسرا واقعہ ہوا اواہ العجلانی الا العجلانی نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پایا اور غیرت میں آ کر کے اس نے اس مرد کو قتل کر دیا آپ تو اس قتل کرنے والے کو قتل کر دیں گے تو پھر بندہ کیا کرے ایک طرف غیرت کی بات ہے دوسری طرف سزا ملے گی شریعت کی جانب سے بندہ کیا کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے متعلق اور تمہاری وائف کے متعلق تو قرآن اتارا ہے صورت الحان کے پڑھ کر ان کو سنا دی کہ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے تمہارے بارے میں اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے چار گواہ نہیں ہے تو بس لیان کا معاملہ ہے تو لیان کرو تو نبی علیہ السلام نے ان آیات کو ان پر بھی تدبیر کیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اعتبار قرآن کریم کے عام خطاب کو کیا جائے گا صرف اس خاص خاص نزول کو نہیں دیکھنا اور ایک اور بحث اصول قرآن سے متعلق ہوا ہے معرفت المکی والمدنی مکی اور مدنی یہ کیا ہوتے ہیں یہ تو کل بات ہو گئی تھی کہ قرآن کریم کی نزول کے تین مراحل ہیں جو تیسرا مرحلہ ہے بیت العزت سی اعلیٰ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو اتارا گیا ہے قرآن وہ بائیس سال اور کچھ مہینوں میں ہوا قرآن میں بھی ہے کہ وہ قرآن فرق ہو علنا سے اعلیٰ مک سن و نزل نہ ہو تنزیلہ اس قرآن کو ہم نے کم کم کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں اور ونزل اللہ تنزیل ہم نے اس کو کم کم کر کے اتارا ہے یہ تو قرآن میں بھی سراہت ہے اس کی تو یہ جو قرآن کا کم کم اتر آنا ہے اسی وجہ سے قرآن کریم کی صورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس لیے کہ آپ نے یہ بائیس برس کی زندگی صرف مکے میں نہیں گزاری ہے اس میں سے تیرہ برس آپ نے مکے میں گزاری ہے اور دس برس مدینی کے اندر تو آپ کی زندگی کا چونکہ دو پہلو ہے اور دو مراحل ہے اس لیے قرآن کریم کی صورتوں کی بھی دو قسمیں ہیں مکی اور مدنی اکثر صورتیں مکی ہیں اور کم صورتیں مدنی ہیں مکی کیا ہوتی ہے مکی صورت مکی صورت وہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلی نازل ہوئی ہو ما نزلت قبل الحجرا ہر وہ صورت جو ہجرت سے پہلی وہ ترائی ہے اس کو مکی کہتے ہیں اور مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اترائی ہو چاہے وہ صورت مکے کے اندر کیوں نہ اترائی ہو اگر وہ صورت مکے کے اندر بھی اترائی ہے لیکن ہجرت کے بعد تو اس کو مدنی صورت ہی کہیں گے جیسی آج آپ پڑھتے ہیں صورت معاہدے کی علی و مکمل تو لکم دین آج میں نے تمہارا دن تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اب صحیح بخاری کی روایت ہے عمر ابن خطاب سی کہتے ہیں کہ قدارف اليوم والمكان الذي نزلت فيه عالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ اتر اترائی ہے وہ دن بھی مجھے معلوم ہے اور جس موقع پر اتر ہے وہ موقع بھی مجھے معلوم ہے وہ مکان بھی مجھے معلوم ہے یہ حجت میں عرفہ کے دن نوز الحج کو اترائی ہے جمعے کے دن اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے اور لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اب دیکھیں آیت مکے کے مکے کے اندر اترائی ہے اور اس آیت کو شام درج کیا گیا ہے سورہ معدہ کی آیتوں میں اور سورہ معاہدہ کی کل آیت مکی مدنی ہے سورہ معاہدہ کی کل آیات مدنی ہے اور آیت اترائی ہے مکے میں لیکن اس کو بھی مدنی شمار کیا گیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ مدنی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کی ہجرت کے بعد اترائی ہو اور اسی سے متعلق اور منسلک دوسری بحث یہ ہے کہ ہم مکی اور مدنی کو کیسے پہچان سکتے ہیں مکی اور مدنی کو کیسے پہچان سکتے ہیں ہمارے لیے کئی طریقہ ہیں اس کو پہچاننے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کتب و کی طرف مراجعہ کریں گے کتب و میں دیکھیں گی کہ متقدمین جو علماء گزر چکے ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین اور بقیہ مفسرین وہ ان کا کیا رائے ہے وہ کیا کہتے ہیں اس صورت کے متعلق کہ مکی ہے یا مدنی ہے ایک تو ایک حل شدہ بات ہے ہمارے لیے لیکن اگر بندے کو تھوڑا سا علم ہو قرآن کریم کی اسلوب اور قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق تو اس صورت کی بیان اور انداز بیان کو دیکھ کر اور غور کر کے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے مثلاً مکی صورتوں میں شدت اور سختی ہے بہت زیادہ ڈانٹ ہے توبیخ ہے زجر ہے دمکی ہے مکی صورتوں کی خطابات میں اکثر شدت ہے سختی ہے اور اس طرح توبیخات ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں کا جو مخاطب ہے اکثر کفار اور مشرقین ہے صورت ان سے خطاب کرتی ہے اور مشرقین اور کفار تو تے متکبرین اللہ کے کلام سے لڑنے والے اس کے راستے میں رکاوٹ کڑے کرنے والے یا جیسے آپ سورہ مدثر پڑھ کر کے دیکھیں اور اس طرح سورہ قمر دیکھیں اور آخری سپاروں کی جو اکثر صورتیں ہیں وہ مکی ہے دیکھیں اس میں بہت سختی ہے یعنی شدید اللہ میں اللہ عز و جل نے ان سے خطاب کیا ہے اور دوسرا فرق اور مدنی صورتوں میں نرمی ہے سختی کوئی خاص نہیں ہے جیسے سورہ البقرہ پڑھ کر کے دیکھیں سورہ علی عمران ہے سورہ نسا ہے بس احکامات کے بیان ہے ترغیبات ہے مسائل کا بیان ہے اس میں سختی بہت کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں کا جو مخاطب ہے وہ اہل ایمان ہے اور اہل ایمان تو پہلے سے وہ بیچارہ منقات متیع اور فرمان بردار ہیں اور اسی چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کا کون سا حکم آئے گا تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور دوسرا فرق مکی صورتوں کی آیات اکثر چھوٹی ہوتی ہے اور مدنی صورتوں کی آیات لمبی لمبی ہوتی ہے قصر الآیات و طول الآیات مکی صورتوں میں آیات چھٹی ہوتی ہے اور مدنی صورتوں میں لمبی ہوتی ہے جیسے سورہ طور ہے وہ طور و کتاب مستور فرق منشور چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں الرحمن علم القرآن وغیرہ اور مدنی صورتوں میں آیات لمبی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں احکامات کا بیان ہے مثلاً یا الدین امن ہو اضم تم الاََصلا فخصل وجوہ وضو کی فرائض کو اللہ نے بیان کیا ہے یا لین دین کے متعلق مسمن فخبو ہو اجا تموریات چونکہ احکامات اور مسائل کا بیان ہے تیاتیں لمبی ہوتی ہے اور ایک فرق یہ ہے کہ موضوعاتی لحاظ سے مکی صورتوں میں اکثراً تین چار چیزوں کا بیان ہے مکی صورتوں میں توحید کا اس بات توحید مکی صورتیں اکثر جو تاکید کرتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر کیونکہ مشرقین توحید کو نہیں مانتے تھے توحید الوحیت پر اسی طرح قیامت کا اس بات قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت کی اس بات قرآن ان یعنی قیامت کا ثبوت قیامت کی حقانیت اس بات توحید اور اسی طرح اس بات قیامت اس بات رسالت اور اسی طرح قرآن کریم کی صداقت اور جو مدنی صورتیں ہیں اس میں بس عبادات ہے معاملات ہے وجہ یہ ہے کہ مدنی صورتوں کی جو مخاطب ہے وہ توحید کو بھی مانتے ہیں اللہ کے رسول کی رسالت کو بھی مانتے ہیں قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں اور اسی طرح مدنی صورتوں میں مکی صورتوں میں منافقین کی احوال اور صفات کا تذکرہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے بہت کم ہے مکی صورتوں میں منافقین کے حالات اور ان کی صفات کا تذکرہ کم ہے اور مدنی صورتوں میں منافقین کی صفات کا تذکرہ بکثرت ہے وجہ یہ ہے کہ مکے میں منافقین نہیں تھے اور مدنی منافقین پیدا ہوئے ہیں اچھا اب اس بحث کا جو نتیجہ ہے فائدہ ہے مکی اور مدنی صورتوں کو پہچاننے سے فائدہ کیا ملے گا ہمیں اس میں بہت سارے فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کی بلاغت کا ثبوت ہے قرآن کریم کی بلاغت کا ثبوت ہے اس میں کہ قرآن فصیح اور بلیغ کتاب ہے بلاغت کیا ہوتی ہے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلاغت بس یہی ہے کہ بندہ بات کرتے ہوئے اپنے منہ کو کافی انداز میں کولے اور بڑی بڑی باتیں کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ جائے بس یہ بلاغت ہے یہ بلاغت نہیں ہوتی بلاغت ایک علم ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مقتضل حال کو رعایت کرتے ہوئے بات کریں اپنی مخاطب کی علمی مستوا کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ہم کلام ہو جائے کل نما سا علاقت جو عقول لوگوں کی سمجھداری کے بقدر ان سے بات کی جائے اسی کا نام بلاغت ہے اپنی مخاطب کی حالت کو رعایت کرنے کا نام ہی مختصر حال ہے اب بلاغت ہے مقتض حال اسی کا نام ہے تو دیکھیں مکے میں قرآن کریم کی جو مخاطب ہے وہ منکر اور اسی طرح شک کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ قرآن نے سخت انداز میں خطاب کیا ہے سختی کے ساتھ اور مدنی صورتوں میں چونکہ مخاطب پہلے سے منقاد ہے اب ایک بندہ پہلے سے آپ کا فرما بردار ہے اس کو سختی سے کسی بات کا حکم دینا ویسے بھی یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے <clears throat> بلاغت کے خلاف ہے تو قرآن کریم چونکہ بلی کتاب ہے اس لیے تمام لوگوں سے ان کے حالت کے مطابق ہی ان سے ہم کلام ہوا ہے اور ان سے بات کی ہے اور دوسرا فائدہ اس میں شریعت کی حکمت کا ثبوت ہے مکی اور بدنی کو جاننے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت نے حکمت کا اور مصلحت کا کس حد تک خیال کیا ہے کہ قرآن کریم کے نزول میں تدریج ہے آہستہ آہستہ اللہ نے اس کو اتار دیا ہے حالات واقعات اور لوگوں کی جو ہے نا وہ انکار یا تصدیق کے مطابق ہر قوم کے حالت کو قرآن کریم نے رعایت کیا ہے اسی طرح ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ تربیت الدعات مکی اور مدنی صورتوں میں دعوت دینے والوں کی تربیت ہوئی ہے جو دعوت دینے والے لوگ ہیں مسلمان ان کی تربیت کی گئی ہے کہ تم اپنے دعوت میں قرآن کریم کا جو راستہ ہے قرآن کا جو اسلوب ہے اسی کا جو ہے نا اتباع کیا کرو اسی کی پیروی کیا کرو سب سے پہلے جو اہم بات ہے مثلا توحید ہے قرآن کی حقانیت ہے قیامت کا اس بات ہے نبی علیہ السلام کی صداقت ہے جو اہم دینی موضوعات ہیں سب سے پہلے ان پر بات ہونی چاہیے اور ہر شخص سے اس کی حالت کے مطابق اسے بات ہونی چاہیے یہ تربیت ہے ہماری اسی طرح مکی اور مدنی کو پہچانے سے چودہ جو چوتھا جو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہے معرفت الناسخ والمنسوخ ناسخ اور منسوخ کا علم ہوگا کیونکہ ناسخ اور منسوخ کی جو شرائط ہے ان میں سے ایک شرطی ہے کہ ناسخ کا جو زمانۂ نزول ہے وہ پہلے ہونے منسوخ کا جو زمانۂ نزول ہے پہلے ہونے چاہیے اور ناسخ کا جو زمانۂ نزول ہے وہ بعد میں ہونے چاہیے بعد میں آنے والا حکم جو پہلا حکم ہے اس کو ناسخ کر سکتا ہے تو یہ ہے مثلا دو آیتوں کے درمیان تعارض ہے ایک بات کر رہا ہوں ویسے تو آپ دیکھیں گے کہ کون سی آیت مکی ہے کون سی مدنی ہے اگر تدبیر دینے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا کسی صورت میں ان آیات کے آپس میں نہیں بنتی تو پھر آپ تاریخ کو دیکھیں گی مکی اور مدنی کو دیکھیں گے کہ جو آیت مدنی ہوگی وہ ناسخ ہے اور جو آیت مکی ہے وہ منسوخ ہے اور ایک بات اسی سے منسلک ہوئی ہے کہ حکمت و ترتیب نزول القرآن اللہ نے اس ترتیب سے قرآن کو کیوں اتارا ہے یہ جو قرآن کریم کی ترتیب ہے کہ کچھ صورت مکی ہے کچھ مدنی ہے اس میں کیا حکمت ہے اور اللہ نے اس کو آہستہ آہستہ اتار دیا ہے ایک تو حکمت تسبیت قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی دل کو مطمئن کرنا کزال کلی نسبی طبی فعدہ کا اللہ ترتیلا سورہ قاف سر فرقان بتیس نمبر آیت ولاۃون کبھی مثلاً اللہ جی نہ کب الحق و احسن تفسیرہ یہ کوئی بھی اعتراض کریں گے تو ہم اس کا جواب دے دیں گے مشرقین اعتراض کرتے تھے یہود نصارہ اللہ رب العزت اس کا جواب اتارتے تھے اور دوسرا فائدہ اس میں تاکہ قرآن کو حفظ کرنا صحابہ اکرام کے لیے آسان ہو جائے اس ترتیب سے اللہ نے قرآن کو اتار دیا اور کم کم اتار دیا ہے تاکہ قرآن کریم کا حفظ صحابہ اکرام کرام کے لیے آسان ہو جائے نبی علیہ السلام کی دل کو مطمئن کرنا یہ ٹیم کم ہونے کی وجہ سے میں مختصر بات کرتا ہوں یہ دعوت کے میدان میں اس بات کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے جب آپ دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو زیادہ آزمائش آنے کی وجہ سے بندہ بے چین ہو جاتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے پریشانی آتی ہے انسان کے اوپر لیکن پریشانی کے موقع پر جب اللہ عز و جل کی طرف سے آیت ہے تو بندے کا دل بالکل مطمئن ہو جاتا ہے وہ تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قلب نبی علیہ السلام دل کو مطمئن کرنا اور صحابہ کرام کے لیے آسان ہو جائے اور تیسرا اس میں فائدہ وہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنا آسان ہو جائے جی قرآن پر ہاں؟ قرآن پر عمل کرنا آسان ہو جائے کل قرآن کریم اگر ایک مرتبہ نازل ہوتا تو کل قرآن پر ایک بار عمل کرنا تو غیر ممکن ہے اللہ نے قرآن کریم کم کم اتار دیا ہے تاکہ صحابہ کرم کل قرآن پر عمل کر سکیں یہ مختلف اس میں فوائد ہیں پھر ایک اور بحث ترتیب القرآن قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے متعلق کچھ وضاحت قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس کی تین قسمیں ہیں تین طرح کی ترتیب ہے قرآن کریم میں پہلے جو ترتیب ہے وہ ترتیب الکلمات ہے قرآن کریم کی حروف اور کلمات کی ترتیب اور دوسری ترتیب وہ ترتیب الیات ہے کلمات اور حروف کی ترتیب اور دوسرا وہ ترتیب الیات ہے قرآن کریم کی آیات میں جو نظم اور ترتیب ہے وہ اور تیسرا وہ ترتیب الصور ہے قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب پہلی کلمات اور حروف دوسرے نمبر پر آیات اور تیسرے نمبر پر صورت ہر ایک کی تھوڑی سی وضاحت جو ترتیب الکلمات والحروف ہے جو پہلی ترتیب ہے یہ ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ عز و جل کی جانب سے ہے اس میں ترتیب کو خیال نہ کرنا قرآنی حروف اور کلمات کو آگے پیچھے کرنا یہ جائز نہیں ہے نادرست ہے یہ ترتیب قرآن سے ثابت احادیث سے اور اس پر تمام اہل اسلام کا اجماع ہے اس کی مخالفت ناجائز اور حرام ہے مثلا الحمد للہ رب العالمین یہ ترتیب اللہ نے دی ہے اب کوئی بندہ یوں پڑھ لے للہ الحمد رب العالمین اب للہ کو الحمد پر مقدم کرے یہ حرام یہ بندہ گناہ گار ہے جائز نہیں ہے اور جو ترتیب الیات ہے یعنی ہر صورت میں جو آیات کے آپ ترتیب دیکھتے ہیں یہ ترتیب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے ہی یوں ترتیب دیا گیا ہے اس کی بھی مخالفت ناجائز اور حرام ہے کوئی بندہ پڑھ الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم یہ ناجائز ہے یہ ترتیب اللہ کے رسول نے دیا ہے جیسی سراحت ہے کہ جب کوئی آیات اتر آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ ان آیات کو آپ فلاں فلاں جگہوں میں رکھیں فلاں صورت میں رکھیں مسند احمد کی روایت ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب اللہ کے رسول پر کچھ آیات اتر آتی تو کاتبانی واحد جو وحی لکھنے والے صحابہ کرام تھے ان کو بلا کر آپ کہتے تھے ضاعو حاضل آیات صورت قضا ان آیت کا فلاں سورت میں لے جا کر کے رکھیں اور فلاں فلاں آیت کی بات رکھیں تو یہ ترتیب ترتیبی توقیفی ہے توقیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علماء اور صحابہ اکرام کے اشتہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ترتیب شریعت نے دی ہے اس ترتیب کی مخالفت حرام اور ناجائز ہے جیسے عبداللہ ابن زبیر نے عثمان ابن عفان پر ایک دن اعتراض کیا کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے والذین يتوفون منکم کم ازواجا ازوا جن متاعا الى الحول ازواجم غیر اخراج سورہ البقرہ کی دو سو چالیس نمبر آیت یہ آیت منسوخ ہے یہ دو سو چالیس نمبر آیت منسوخ ہے تو اس کے متعلق قبل زبیر نے اعتراض کیا کہ یہ آیت منسوخ ہے اس آیت کا جو ناسخ ہے وہ دو سو چونتیس نمبر آیت ہے یہ پہلا دو سو چالیس ہے اور دوسرا دو سو چونتیس ہے والذین یتوفون منکم و درون ازواجن یتربصن تربس نبی انفسین اربعۃ شرین معاشرہ اس آیات نے اس آیات کو منسوخ کر دیا ہے تو اور یہ جو ناسخ ہے یہ منسوخ سے پہلی ہے کیونکہ ناسخ دو سو چونتیس نمبر آیا تھا اور منسوخ دو سو چالیس نمبر آیا تھا تو آپ نے اس منسوخ آیت کو کیوں لکھ لی ہے قرآن کریم میں منسوخ ہے اس کو نہیں لکھنی چاہیے تو عثمان ابن عفان نے کہا کہ یبن نا لا اغیر روشی امن ہوں مکانی ہی یہ میری بتیجے میں قرآن کریم کی کسی بھی ایک آیت کو اپنی جگہ سے بدل نہیں کر سکتا تبدیل نہیں کر سکتا میں قرآن کریم کے آیت میں سے کسی بھی ایک آیت کو اس کی اصلی جگہ سے تبدیل نہیں کر سکتا حذف کرنا دور کی بات ہے اور پھر عثمان ابن عفان نے حدیث پیش کیا تو بات ہو رہی تھی قرآن کریم کی آیات کی ترتیب کے متعلق اور تیسری جو ترتیب ہے وہ ترتیب سور ہے قرآن کریم کی صورتوں کا جو ترتیب ہے اس میں اہل علم کے چند آرا ہے اکثریت کا رائے یہی ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب اشتہادی ہے صحابہ اکرام نے اپنے اشتہاد سے قرآن کو یوں ترتیب دیا ہے صحابہ کرام جب قرآن کریم کو جمع کر رہے تھے تو قرآن کریم کو جمع کرتے ہوئی اس ترتیب کو اشتہاد کر کی اس ترتیب کے مطابق صورتوں کو ترتیب دیا ہے اس لیے اس ترتیب کو خیال کرنا تلاوت کرتے ہوئی واجب نہیں ہے نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے اس ترتیب کو خیال کرنا واجب نہیں ہے اگر کسی نے اس ترتیب کی مخالفت کی تو اس کو ہم گناہ گار نہیں کہہ سکتے دلیل یہ ہے بخاری کی روایت ہے مسلم میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے نماز تحجد حضیف یمان کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہی کڑا تھا نماز پڑھ رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے سورہ البقرہ سے تلاوت شروع کی سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد ہم نے سورہ البقرہ کی تلاوت کی سورہ البقرہ کو ختم کرنے کے بعد پھر آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کیا اور سورہ نساء کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ علی عمران پڑھ لیا اب دیکھیں سورہ علی عمران تو سورہ نساء سے پہلی ہے لیکن آپ نے پہلے سورہ نساء کی تلاوت کی پھر سورہ عال عمران کی اگر ترتیب کی مخالفت ناجائز ہو تو اللہ کے رسول کبھی بھی ناجائز کام نہ کرتے اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً روایت کیا ہے کہ احنف قیس یہ صحابی رسول ہے نماز پڑھ رہے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ الکحف کی تلاوت کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ یونس کی تلاوت کی تب سورہ کہف تو بعد میں ہے سورہ یونس تو پہلی ہے ترتیب کا خیال نہیں کیا اور پھر احنف قیس نے کہا کہ میں نے عمر ابن خطاب کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے نماز صبح میں فجر کے نماز میں یہی طریقہ کی اسی طریقے پر تلاوت کی تھی کہ پہلے میں سورہ القاف کی تلاوت کی اور دوسرے میں سورہ یونس کی تلاوت کی تو دیکھیں صحابہ اکرام کا یہ عمل بھی دلیل ہے ہمارے لیے کہ ترتیب الصور کو خیال کرنا ضروری نہیں ہے ابن ابن تیم رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے صحابہ اکرام کی جو مصحفیں ہیں ان کی ترتیبی صور میں کچھ نہ کچھ فرق بھی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو رضی اللہ عنہ کا جو مصحف ہے عثمان ابن عفان کے مصحف سی اس میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے یہ فرض نہیں ہے اور قرآن کریم کی جو کتابت کا مسئلہ ہے اس کی تو تین مراحل ہے ایک مرتبہ قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا گیا ہے اور دوسرے مرتبہ اوبکر صدیق کے زمانے میں اور تیسرا مرتبہ عثمان ابن عفان کے زمانے میں اس کی تھوڑی تھوڑی سی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو جو جمع کیا گیا ہے اس میں لکھنے پر اعتماد کم کیا جاتا تھا یا یوں کہیں کہ لکھنے کا اہتمام کم تھا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو جو جمع کیا گیا ہے اس میں کتابت کا اہتمام کم کیا جاتا تھا یعنی قرآن کو اس طرح اوراق کی شکل میں کل قرآن کو لکھ دیا گیا ہو ایسا کم ہوا ہے اکثر سینے کے حفظ پر اعتماد کرتے تھے اس کے اہتمام کیا جاتا تھا پھر قرآن کریم کو کچھ صحابہ اکرام لکھتے تھے یہ درختوں کے پتے میں اور اسی طرح یہ مختلف چیزوں میں کپڑوں میں لکھتے تھے دیواروں پر لکھتے تھے مختلف چیزوں میں لکھتے تھے اور بہت سارے لوگ اس دور میں قرآن کریم کا حافظ تھے صحابہ اکرام سے اکثر لوگ قرآن کریم کو حفظ ہی کرتے تھے لیکن ایک موقع پر جب نبی علیہ السلام نے ستر صحابہ اکرام کو جو کہ کل قرا اور حفاظ تھے ان کو بھیجا تو مشرقین نے ان کو شہید کر دیا تو اس موقع پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑی سی فکر مندی لگی تھی لیکن پھر بھی آپ نے کوئی خاص لکھنے کا حکم نہیں دیا دوسرا مرحلہ اوبکر صدیق کے زمانے میں اوبکر صدیق کی خلافت میں جب جنگ الیمامہ ہوئی مسلم القذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس میں بہت سارے صحابہ اکرم شہید ہوئے تھے جو کہ قرآن کریم کا حافظ تھے تو عمر ابن خطاب کے ذہن میں اللہ نے بات ڈال دی کہ قرآن کریم کو اب مکمل لکھنے چاہیے کیونکہ صحابہ اس طرح جنگوں میں شہید کیے جاتے ہیں فوت ہوتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی کچھ آیت کسی ایک صحابی کی حفظ میں ہو دوسری صحابی کے حافظے میں نہ ہو اور اس صحابی کو شہید کیا جائے تو قرآن کریم کی کچھ حصہ ضائع ہو جائے گا اس لیے بکر صدیق کو آ کر کے مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین آپ جو ہے نا قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دے دیں بکر صدیق اس بات کو نہیں مان رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کس طرح کر سکتا ہوں لیکن عمر ابن خطاب کی اسرار پر اللہ نے اوبکر سینہ بھی کھول دیا پھر بکر صدیق نے زید ابن ثابت کو کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہی لکھا کرتے تھے قرآن کریم کے آپ کاتب ہوا کرتے تھے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کریم کو جمع کریں بس آپ پیٹتے رہیں جس صحابی کے پاس جتنی آیات ہے ان سب کو جمع کریں زید بن نصابی تو نہیں مان رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے آپ مجھے حکم دے دیں کہ ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے میں دوسری جگہ کی طرف منتقل کروں یہ میرے لیے آسان ہے اس بات سے جو آپ میرے اوپر ذمہ داری لگا رہے ہیں تو لیکن ابکر صدیق نے ان پر اصرار کیا کہ آپ ان نقا شابن حدیث السنی عاقل آپ نوجوان ہیں عقل مند ہیں ویسے بھی آپ کو لکھنا آتا ہے تو یہ آپ ذمہ داری لے لیں تو زید ابن ثابت نے پھر اس قرآن کریم کو جمع کیا اور لکھ لیا اور مصحف کی شکل میں وہ اوبکر صدیق کے پاس تھا پھر اوبکر صدیق کے بعد عمر امن خطاب کے پاس پھر عمر امن خطاب کی شہادت کے بعد وہ حفصہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹی کی عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے پاس تھا وہ تو پھر اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے عثمان ابن عفان کے زمانے میں ہے یہ جو مرحلہ ہے اس مرحلہ میں جو قرآن کریم کو جمع کیا گیا ہے یہ حضیفہ یمان کے مشورے سے ہوا ہے حضیفہ یمان جنگ کرنے کے لیے گیا ہوئے تھے اظہر جان یہ روس کے ریاستوں کی طرف یہاں سے جب واپس جاتے ہیں مدینے کو تو عثمان ابن عفان سے کہتے ہیں کہ بہت سارے آجمی لوگ مسلمان ہوئے ہیں آجمی غیر عرب اور ان کو قرآن کے متعلق اتنا علم نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کے بارے میں تو کوئی کس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی کس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے ویسے بھی قرآن کریم کو سات طریقوں سے پڑھنا جائز ہے تو اس سے جو ہے نا امت کے اندر اختلاف پیدا ہوگا تو اس سے بہت سارے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس لیے آپ قرآن کریم کو جو مصحف ہے حفصہ رضی اللہ عنہ کے عنہ کے پاس جو اوبکر نے ترتیب دی ہے اس کو لائیں اور مختلف صحابہ اکرام نے جو ترتیب دیا ہے ان سب کو جمع کریں اور اس کا ایک مصحف بنائیں اور بقیہ جو نسخے ہیں ان کو ختم کر دیں پھر عثمان ابن عفان نے اسی طرح کیا وہ نسخہ منگوایا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے اور پھر اس کو لغت قریش کے مطابق یہ جو ہم قرآت پڑھتے ہیں یہ لغت قریش کے مطابق ہے تو اس لغت قریش کی مطابق ہی اس قرآن کو پھر جمع کیا گیا اور بقیہ قرآن کریم کی جو نسخے تھے ان کو عثمان ابن عفان نے جلا دیا اور یہ کام صحابہ اکرام کی اجماع سے ہوا تھا تاکہ ان مصاحف کو لے کر کے لوگوں میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے تو اس پر کسی صحابہ اکرام نے انکار نہیں کیا اس دور میں جہالت کا دورہ کسی کو کہیں کہ عثمان ابن عفان نے قرآن کریم کو جلا تو بس وہ شور اٹھائیں گے اس میں قرآن کریم کو احانت کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ امت کو اختلافات سے بچانے کے لیے کام کیا ہے کہ کسی کوئی صحابی کسی انداز میں پڑھتا تھا کوئی صحابی کسی انداز میں پڑھتا تھا مثلا وضحا ہے کوئی اس کو وضحا پڑھتا ہے کوئی وضحی پڑھتی ہے اب اس کی اختلاف پیدا ہوگا عام لوگوں کے لیے عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تو اس لیے ایک ہی مصحف پر قرآن لوگوں کو جمع کیا گیا یہ قرآن کریم کے نزول کے تین مراحل ہیں اب بات آتی ہے تفسیر کے متعلق تفسیر یہ لغت عربی میں فصر سے مشتق ہے فصر فا سین اور را فصر کا مطلب ہوتا ہے الکشف کسی چیز کو ظاہر کرنا تفسیر فصر سے ماخوذ ہے اور فصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا آشکار کرنا شریعت کی اصطلاح میں تفسیر کا مطلب ہوتا ہے بیان و معانی القرآن الکریم قرآن کریم کی مفاہم اور معانی کو بیان کرنا آیات کے مطلب کو ظاہر کرنا یہ تفسیر ہے اور یہ تفسیر کو سمجھنا فرض ہے کتاب انض اللہ کا مبارکن لیت دبرو آیاتی ہی ولی تذکر اول الباب تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں اور اس سے عبرت لے لیں والے اور تدبر ممکن نہیں ہے علم تفسیر کو جاننے کے بغیر اس لیے تفسیر کا علم سیکھنا فرض ہے تو قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے تفسیر کرنے والے پر واجب ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذہن میں اس بات کو رکھے کہ میں قرآن کریم کی جو تفسیر بیان کر رہا ہوں در حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ترجمانی کر رہا ہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ترجمان بنا ہوا ہوں اور اللہ عز و جل کی کلام کو اس کے بندوں تک جو ہے میں پہنچا رہا ہوں یہ ترجمان کی حیثیت رکھتا ہے مفسر تو جب بندہ کسی کا ترجمان ہو اور ترجمانی کرتے ہوئی لوگوں تک جو ہے نا غلط لوگوں کو غلط ترجمانی کرے تو اس سے کتنا فساد برپا ہوگا اور جس شخص کی باتوں کا ترجمہ ہو رہا ہے اس کو کتنا غصہ آئے گا اس شخص پر کس نے میرا مطلب نہیں بیان کیا غلط مطلب بیان کیا تو تفسیر بیان کرتے ہوئے آیات کو غلط تفسیر کرنا اور لوگوں کو غلط بات بتلانا ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی رحمت کے بجائے اللہ کی لانت اتراتی ہے القرآن اب القرآن ہو تو قرآن کے الفاظ کو پڑھتے ہوئے غلط پڑھنے پر لانت اتراتی ہے تو قرآن کے مفاہم کو غلط پڑھنا یہ لانت کا سبب ہے تو تفسیر کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے پھر تفسیر کس طرح کرنا ہے تفسیر بیان کرنے کے پانچ اصول ہے قرآن کریم کی تفسیر کو بتلانے کے پانچ اصول ہے قرآن کریم کی تفسیر کے پانچ اصول ہیں پانچ طریقوں سے آپ قرآن کریم کی تفسیر کر سکتے ہیں سب سے پہلا اصول قرآن کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئی قرآن آیات کے مفاہم اور مطالب کو سمجھنے کے لیے آپ نے قرآن کی طرف ہی رجوع کرنا ہے قرآن کی طرف ہی رجوع کرنا ہے جی قرآن کی تفسیر کرتے ہوئی قرآن کی طرف ہی رجوع کرنا ہے تفسیر القرآن بال قرآن قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے اس لیے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوا ہے اور اللہ عز و جل خود اپنی مطلب کو بہتر جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں ہر متکلم کو اپنی کلام کے متعلق زیادہ علم ہوتا ہے سامی کی بنسبت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود متکلم ہے اللہ نے کلام کیا ہے تو اللہ عز و جل کو اپنی کلام کے متعلق خوب علم ہے بندوں کی بنسبت اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی کلام کی تفسیر خود کی ہے اکثر مقامات میں جیسے جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ ہوگا بے اللہ عز و جل بلاغت کا بھی طریقہ یہی ہے کہ انسان ایک درس میں تمام موضوعات بیان نہ کرے ایک تقریر میں اگر آپ کل اسلام کو بیان کریں گے تو لوگ نہیں سمجھ سکتے تو اس بلاغت کا اللہ عز و جل نے بہت ہی خیال کیا ہے اللہ نے کسی بھی ایک آیت میں کل اسلام کو جمع نہیں کیا بلکہ کہیں کسی بات کی طرف صرف اشارہ ہی کافی تھا تو اللہ نے اشارہ ہی کر دیا ہے پھر کہیں اس بات کی تفصیل کی ضرورت ہے تو اللہ نے وہاں پہ تفصیل بیان کیا ہے اس کو تفصیل بیان کیا ہے جیسے آپ مسا علیہ السلام کا قصہ دیکھیں قرآن میں آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کہیں صرف دو آیات میں مسا علیہ السلام کے قصے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے پھر کہیں جا کر کے اللہ نے کئی ایک دو رکو لگایا اس کے اوپر <clears throat> کیونکہ وہاں پہ اس کی ضرورت تھی تو ما اجمل فی مکان فصلہ فی مکان آخر یا فسر مکان آخر اللہ نے اگر کہیں اجمالی بات کی ہے تو پھر کسی موقع پر جا کر کے اس بات کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی ہے تو سب سے پہلے آپ نے قرآن کی تفسیر کو قرآن سے یہ کرنا ہے مثلا سورہ یونس میں ہے باسن نمبر آیت اللہ ان اللہ علیہ ملاحم خبردار جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اب ولی کون ہے اللہ نے اس کی تفسیر خود کر دی ہے ہم پر نہیں چھوڑ دیا کہ کچھ لوگ جو ہے نا ملنگوں کو ولی کہنا شروع کر دیں وہ لوگ جو بالکل نہاتے نہیں ہیں پاگل بنتے ہیں شیطان کی طرح ان کو ولی کہنا شروع کر دیتے ہیں نہیں اللہ نے خود تعریف کیا اللہ نعمن وقان تقوم اللہ کے ولی وہ ہے جن کی دو صفات ہوتی ہے ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں بس ابھی صفت جس شخص میں ہو بس وہ اللہ کا ولی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے نام کے اوپر شیخ لکھا ہوا ہو دکاندار ہوگا اللہ کا ولی ہوگا عورت ہوگی اللہ کی ولیہ ہوگی تو اللہ نے خود تعریف کر دی ہے دیکھیں ہم قرآن کی تفسیر قرآن نے خود کر دی ہے ولی کون ہے اللہ دین امن وقان و اسی اسی طرح پڑھتے ہیں سر طارق و سمائے و طارق و مادرا کا طارق اب طارق کیا ہے اللہ نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے نجم ثاقب نجم ثاقب ہی ستارہ ہی طارق ہے قرآن کی تفسیر قرآن نے خود کر دی ہے اسی طرح سورہ نازیان میں آپ پڑھتے ہیں ولابال کا دہا اس کے بعد اللہ نے زمین کو ہموار کر دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین تو ہموار نہیں ہے سب اب یہاں سے آپ چلے جائیں پنڈی کی طرف تو بہت سارے جگہ آپ کو زمین ہموار بھی ملیں گے کہیں چڑھائی بھی ملیں گے پہاڑے بھی آئیں گے دیکھنے کو تو کل زمین تو ہموار نہیں ہے قرآن نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے کہ اخرا جمین ما آہا و مرآہا والجبال ارساہا زمین کو ہموار کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے اسے پانی نکال دیا ہے اللہ نے اس کے لیے حیوانات کے لیے چراگاہ بنا دیا ہے جام پہ چرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ نے پہاڑوں کو اس کے لیے میخ بنا دیا ہے کل بنا دیا ہے یہ مطلب ہے اس کا اس کے بہت سارے مثال ہیں یا مثلا صورت عہود میں ہے منکانہ یرید الحیات دنیا وزین و خسون جو دنیا چاہتا ہو تو ہم دنیا میں اس کو دنیا دے دیں گی اور دنیا میں بالکل ان کو کوئی کمی نہیں ہوگی اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئی آپ کفار کے حالت دیکھیں آیت کا مطلب ہے کہ اللہ دنیا میں کفار کو دے دیتا ہے اس حال میں کہ بہت سارے ایسے کافر اور مشرق ہیں جو بک سے مرتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مانگنے کے لیے راہوں راستوں میں نکل آتے ہیں تو کیا اللہ نے غلط بات کہہ دی ہے نہیں یہاں پہ بات اجمالی ہے سورہ بنی اسرائیل میں جا کر پڑھیں اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا چاہتا ہو تو ہم اس کو دیتے ہیں لیمن نشا او ماں نوری دو لیمن نشا او جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے اس کو دے دیں گے اگر کسی کے لیے نہیں چاہیں گے نہیں دے دیں گے تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے اسی طرح سورہ طارق میں آپ پڑھ لیں اس میں کہ ان نحو اعلیٰ لقادر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو واپس لوٹانے پر قادر ہے دو تفسیر ہے اس کی ایک تفسیر یہ ہے جو صحیح تفسیر ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے اور اس کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا ہے اسی طرح اس انسان کو قبر سے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ قادر ہے جس طرح اللہ نے جو رحیم ہے یہ بے قبر ہے اللہ نے اگر اس قبر سے انسان کو نکالا ہے اس پر قادر ہے جو دوسری قبر ہے اس سے بھی نکال سکتا ہے اس پر اللہ رب العزت قادر ہے یہ صحیح تفسیر ہے اس کی استلال ہے اللہ نے اس سے اس پر استلال کیا ہے اب کچھ لوگ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ نہیں ان اعلیٰ رجحل قادر جب انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بار پر قادر ہے کہ اس کو پھر بڑا ہونے کے بعد دوبارہ اللہ اس کو بچہ بنایا اور پھر اللہ اس کو نطفہ بنایا اور یہ پھر ماں کے رحم میں چلے جائے پھر اپنے باپ کی بٹ کی طرف چلے جائے پھر یہ بالکل نیست و نابود ہو جائے اللہ اس پر قادر ہے یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے اللہ اس پر قادر ہے لیکن یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کریم کی بقیہ مقامات میں اللہ رب العزت نے یوں کہیں بھی تعبیر نہیں کیا جام پہ بھی یہ خلقت کے مراحل کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے تو وہاں سے اللہ نے استدلال کیا ہے قیامت پر استدلال کیا ہے قبر سے اٹھانے پر اللہ نے استدلال کیا ہے کہ میں دوبارہ وہاں سے تمہیں اٹھا سکتا ہوں یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے اور دوسری چیز دوسرا اصول وہ تفسیر القرآن بھی سننا تفسیر القرآن بھی سننا قرآن کی تفسیر کرنی ہے حدیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر ہوگی حدیث کے ذریعے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ نے اتار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کی اس کلام کا جو اصل مطلب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر میں کہیں بھی اکرام کرم اگر کوئی مشکل پیش آئی ہے تو فوراً نبی علیہ السلام سے رجوع کیا ہے جیسے اللہ ایمان احمد ظلم جو ایمان لاتے ہیں اور پھر ایمان لانے کے بعد بالکل ظلم نہیں کرتے ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے اب صحابہ اکرام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس آیات کی کیونکہ صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ ہر گناہ ظلم ہے اور اس آیت میں یہ کہ ایمان لانے کے بعد بندہ بالکل ظلم نہ کرے گناہ نہ کرے اگر بات یوں ہو تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں یہاں پہ ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے ظلم سے مراد یہاں پہ شیر کا ہے اب دیکھیں وضاحت ہو گئی یا صورت یونس میں ہے للدین احسن الحسن و اب جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور پھر ان کو مزید کچھ بھی ملے گا ابھی مزید کیا ہے جنت کی بات اور کیا چیز ہوتی ہے جو جنت سے بہتر ہو اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ جنتیوں سے اللہ پوچھیں گی کہ تمہیں اور کیا چاہیے تو یہ کہیں گے کہ سب کچھ ملا ہے اور کیا کچھ باقی ہے تو اللہ رب العزت وہ حجاب ہٹائیں گی پردہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندی کے درمیان ہے تو فما آت تو شعی ان احب الم الا رب عز وجل تو پھر کوئی چیز ان کو اتنی اچھی نہیں لگتی جتنا کہ رب العالمین کے چہرے کی طرف دیکھنا ان کو پسند ہے اور محبوب ہوتا ہے اب زیادہ کی تفسیر اللہ کے رسول نے خود کیا ہے کہ جنت بھی ملے گی اور رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا تو یہ تفسیر القرآن بھی سننا ہے یا وہ عید الحم سطح تم قوا تم کفار کے لیے تیاری کی اگر قوت کیا ہوتی ہے اللہ کے رسول نے خود تفسیر کی اللہ ان القوت ارم یو یہ تیر اندازی کو سیکھنا اور اس طرح تریاکی گھڑ سواری یہ سب قوت کے اندر داخل ہے اس میں بہت تفصیل ہے تفصیل القرآن بھی سننا میں اس کی وجہ یہ ہے کہ منکرین حدیث ہے اس دور میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو احادیث تکلیف ہوتی ہے تو ان پر رد کرنے کی بہت سارے باتیں ہیں لیکن عمر ابن خطاب کی بات بتلا کر کی بات ختم کر دیتا ہوں معذرت چاہتا ہوں ٹیموں پر ہوا ہے عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے سیاحت علیکم ناسن یجادلونکم سن یہ بے القرآن بشبہات القرآن ایسے لوگ آئیں گی جو قرآن کی متشابہات کو لے کر کے تمہارے خلاف لڑ پڑیں گے انہیں یعنی قرآن کی متشابہات سے غلط استدلال کرنا شروع کریں گے متشابہات کے بعد آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر کیا کریں فخو ہم بسنن فخو ہم بسننا آپ اللہ کے رسول کی احادیث کو لے کر کے ان پر رد کیا کریں وجہ یہ کہ فعن اصحاب سننی عالم و کتاب اللہ عز وجل جو لوگ احادیث تعلق رکھتے ہیں یہ حدیث پڑھنے والے ہی قرآن کے مفاہیم کو بہتر سمجھتے ہیں اور امام شافی کہتے ہیں کہ کل ما حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہوا مما فہی من القرآن اللہ کے رسول نے زندگی میں جو کچھ کہا ہے سب کچھ قرآن سے لیا ہے تو مامن حدیث خد الفیسن نہ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے مگر قرآن کریم میں اس کا ماخذ موجود ہے تو یہ حدیث قرآن سے لی گئی ہے حدیث کو یوں بیان کرنا کہ بھائی سب سے پہلا مرتبہ قرآن کا ہے پھر حدیث کا ہے یا قرآن یقینی ہے احادیث ضنی ہے یہ سب معتزلہ ایک گمراہ فرقۂ سمند میں پیدا ہو چکا ہے ان کی باتیں ہیں ان سے یہ مالکی اور احناف کے علماء متاثر ہے اس لیے اپنے اصول کی کتاب میں یہ باتیں لکھتے ہیں کہ احادیث جو ہے نا یہ ضنی ہے گمان پر مبنی ہے اور قرآن یقینی ہے یہ غلط بات اور فضول بات ہے قرآن اور حدیث کو بس متن اور سر کی طرح سمجھ لیں بالکل ایک ہی طرح ہے دونوں یہ قرآن ثابت ہے احادیث کے ذریعے سے کیونکہ قرآن پڑھ کر کس نے سنایا اللہ کے رسول نے سنایا ہے تو جس زبان سے قرآن نکل آیا ہے اسی زبان سے حدیث نکل آئی ہے تو صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن معجز ہے قرآن میں اعجاز ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اور احادیث میں اس طرح کا اعجاز نہیں ہے کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے کلام ہے اور اللہ کے رسول نے کوئی ایسی بات اپنی طرف سے نہیں کہ جو کچھ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے تو بقیہ تین اصولوں کی وضاحت مختصر اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کی تفسیر اور سورہ فاتحہ پھر انشاءاللہ اگلے درس سے وہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق